ابو صالح مولا عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ممبر پر عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا میں نے تم لوگوں سے ایک حدیث چھپا لی تھی جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس ڈر کی وجہ سے کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے پھر میری سمجھ میں آیا کہ میں تم لوگوں سے اسے بیان کر دوں تاکہ ہر آدمی اپنے لیے وہی چیز اختیار کرے جو اس کی سمجھ میں آئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ کی راہ میں ایک دن کی سرحد کی پاسبانی کرنا دوسری جگہوں کے ایک ہزار دن کی پاسبانی سے بہتر ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سڑسٹھ یہ حدیث حسن ہے